وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوذ بالله السميع لديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وستقرہ بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی بھائیوں یہ ہم نے صورت حوت کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے رزق میں خیر و برکت اور اس کے اسباب اللہ تعالی رزق کا وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی ذات ہی رزق کے مالک ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے رب العالمین نے فرمایا امام انداطنف ارد اللہ الا علی اللہ رزقها انسانوں تمہیں نہیں بلکہ ہر وہ مخلوق جو زمین پر ہے یہاں تک کہ رینگ کے چلنے والے وہ چیچوٹیاں جو ہیں ان تمام کے رزق کا انتظام صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو نہیں عطا کیا اور اللہ تعالیٰ صورت اشرا پندرہویں پارے بیان فرماتے ہیں اگر ہم رزق کا انتظام کسی انسان کو بنا دیتے ہیں تو چند سال کھلا کر کے اس کے بعد کوٹا سسٹم کر دیتا بھائی اتنے کھاتے رہو گے تو کم ہو جائے گا اسی لیے آئندہ سے اتنا ہی تمہیں ملے گا ادن الم تم خشیت امساک وکان ال انسان و قطورا اللہ نے تمہیں تمہاری حرکتیں یہی ہوتی کہ کوئی بھی انسان ہمارے مخلوق کو آسودہ نہ کھلاتا چند سال کھلاتا اس کے بعد کہتا ہمیں خطرہ ہے آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے آمدنی اتنی ہے تو آگے چل کر کے کھانے کا انتظام نہیں ہو پائے گا اس لیے بھائی ہم اتنا ہی دیا کریں گے اللہ فرما ہم نے کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ان اللہ هو الرزاق ذو اے اللہ تعالی رزاق ہیں اسی لیے انسانوں کو حکم اللہ انہ تمہیں رزق بھی رزق بھی مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی تعالیٰ سے مانگو جو خود تمہارے جیسے رزق کا محتاج ہوگا وہ کبھی رزق تمہیں عطا نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ رب العالمین نے رزق چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو رشتے میں خیر و برکت کے بہت سارے اسباب بھی اس نے بیان کیے اور ہمیں ہدایات اور تعلیمات دی کہ میرے بندو اگر تم یہ اعمال کرو گے اس راستے پر چلو گے یہ یہ طریقے اپناؤ گے تو تمہارے رشتے میں خیر و برکت عطا کریں گے اور اگر ان کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ تم نے اختیار کیا تو یقیناً یاد رکھو ہم خیر و برکت سے تمہیں محروم کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے اعمال اور ایسے اسباب اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو رزق میں خیر و برکت کے اسباب ہوا کرتے ہیں وہ بہت سارے اسباب ہیں لیکن چند اسباب آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں ان کو دل جمعی اور توجہ سے سنیں یاد رکھیں غیروں کو پہنچائیں اور اپنائیں تاکہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے آج ہر ایک نے اندازہ لگایا ہوگا آمدنی کی کمی تو نہیں ہے آج ایک انسان کی آمدنی اتنی ہے کہ آج سے پچیس سال پہلے پورے گاؤں والوں کی آمدنی اتنی ملا کے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن وہ تھوڑی سے آمدنی میں خوش تھے اور آج ہمیں اتنا مل جانے کے باوجود بھی ہمیں سکون نصیب نہیں ہے کیوں ان کے رزق میں برکت تھا اور آج لوگوں کے رزق میں برکت اٹھ چکی ہے اس لیے میرے بھائیوں وہ اسباب اپنا ہے جس میں تھوڑا ہی ہو لیکن برکت والا ہو ایسے بہت زیادہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھنے میں تو زیادہ ہے لیکن برکت سے کھوکھلا ہے برکت ہے ہی نہیں اس میں ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب تقوی اللہ ہے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ادے من السماء والارض اگر یہ شہر کے باشندے اگر یہ تاجر یہ کسان یہ کاروباری لوگ اگر اپنے اندر ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اندر تقوا پیدا کر لیتے تو لپتا نا برکات من السماء کا من سما یقیناً ہم ان کے اوپر برکتوں کا دروازہ کھولتے آسمانوں سے بھی اور زمینوں سے بھی یہ زمین برکت اگلتی اور آسمان برکت برساتا ولیکن کذبو لیکن انہوں نے نہ ایمان اختیار کیا اور نہ تو اپنے اندر تقوی پیدا کیا اس لیے ہم نے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کر لیا رب العالمین نے مانا وہ میت اللہ جو اللہ محرجہ تصف و میتل اور اللہ بہ حسب اے میرے بندو جو بھی اپنے اندر تکوا پیدا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے کر دیں گے جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سب کو تقوا عطا کرے نمبر دو میرے بھائیوں برکت کے اسباب میں سے استقامت ہے استقامت کا مطلب یہ ہے ابھی چند میں ابھی چند ہفتے پہلے رمضان گزرا سارے مسلمان مسلمان بن گئے تھے سب کے بدن پر کرتا سب کے سر پر سفید ٹوپی اور سنتے ہی سب مسجد کی طرف چلے آ رہے ہیں دن بھر روزہ رکھ کے اللہ کی فرما برداری اور رات میں تحجد رات میں تراوی کی نماز پڑھ کر کے شہر کر کے اس طرح سے تلاوت قرآن اور تراوی کے ذریعے چوبیس گھنٹے عبادت میں گزارا کرتے تھے یہاں تک کہ انسان راستہ میں چلتے پھرتے بھی کیسٹیں لگا کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سنتا رہا بڑا مسلمان بنا ہوا تھا لیکن ایک مہینہ جیسے رمضان ختم ہونے لگا ہماری مسجدوں سے نمازی بھی غائب ہونے لگے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخری رمضان میں وہی گینے چنے آدمی رہ گئے ورنہ استقامت نہ ہونے کی بنا پر سارے نمازی پھر بے نمازی بن گئے اور وہ بھی اگر کہیں ہمارے ہندو پاک کا ماحول ہو تو ستائیس میں رمضان کے بعد تو رمضان ختم ہی ہو جاتا ہے دو تین دن جو بچتے ہیں خیر و برکت کی چیزیں بھی نہیں سمجھی جاتی میرے بھائیو رمضان بھر ہم بڑے نیک تھے لیکن رمضان کے بعد ہم نماز ترق کر دیں تلاوت قرآن چھوڑ دیں تصویر تحریر چھوڑ دیں رات کی عبادت ترک کر دیں یہ استقامت نہیں ہے استقامت ہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو سردی ہو یا موسم گرمی ہو خوشی کا موقع ہو یا غمی کا امیری ہو یا فقیری ہر حال میں اللہ رب العالمین کی دین پر قائم رہے اطاعت و فرما برداری پر ڈٹے رہیں گناہوں اور برائیوں سے اپنی آپ کو بچاتے ہیں اسی چیز کا نام ہے استقامت اللہ تعالیٰ سب کو استقامت نصیب فرمائے استقامت بھی بڑے خیر و برکت کے اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے رزق میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کرتا ہے اور اپنے رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے یہ سورت جن کی آئے انتیسواں پارا سور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے بندے اگر استقامت الگ فریق ہوتے اگر دین پر شریعت پر قائم رہتے ڈٹے رہتے استقامت اختیار کرتے تو لاقا خدا تو آسمان سے موسلا دھار خیر و برکت والی بارش برسا کر کے ہم رشت کا ریل بیل ان کے یہاں کر دیتے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے استقامت کی ودوا مانگو یہ ہمارے ہاں بے برکتی کا معاملہ یہ ہے ہاں، ہم مسجدوں سے دور ہٹ جاتے ہیں ہاں، دین سرک کر دیا کرتے ہیں جہاں ہم نے دین کو چھوڑا وہیں سے برکتوں کا دروازہ بند ہوتا ہے نمبر تین میرے بھائیوں اللہ خیر و برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں اپنے رزق حلال کو خرچ کرنا غریب مسکین دیواں یتیم محاجت مند محتاج مساجد مدارس یہ اللہ تعالی کے کے دین کی خدمت کرنے والے یا اللہ کے جو بندے اور ادارے ہیں ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا یہ مال خرچ کرنا صدقات اور خیرات میں اے اے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے رب العالمین نے ساتھ نمایا ان اللہ یجزل متصدقین اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا کرو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا ہی بڑھا چڑھا کر کے بدلا دیا کرتا ہے وہاں انفقتم من شعین فہو یخلف وہو خیر الرازقین اے میرے بندو اللہ کے راہ میں جو تم خط خرچ کرتے ہو وہ ضائع نہیں جاتا اللہ اس کو خوب بچا کر کے رکھتے ہیں قیامت کے لیے وہ ہوا خیر الرازقین اور تمہارے صدقہ کی برکت سے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا انتظام کیا کرتے ہیں نمبر چار رزق میں خیر و برکت کے اسباب میں سے چوتھا بڑا سبب میرے بھائیوں رسل رحمی کرنا رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا سلے رہنی کرنا رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائیں اور اس کو رشتوں کو کاٹنے اور ان میں بگاڑ پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا نبی علیہ سلاد و سلام ساتھ ہمارا اور بابا کے دہل اعلان کیا میرے امت کے لوگوں من سر رہو من ایوب ستا رہو فی دہی اور اثر ہی افلیہ سل رہے رحمہ اے میرے بندو اے اللہ کے اے میرے امت کے روڈو تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت دے اور اس اس کے رزق کو خوب کشادہ کر دے یا چاہتا ہے کہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے رزق میں برکت یا مال میں برکت اولاد میں برکت اگر چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سلا رحمی کرے اللہ اکبر رشتے داروں پر اپنا مال خرچ کرنا رشتے داروں کے ساتھ سلے رحمی کرنا یہ ان بہترین اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رشتہ کا دروازہ اور خیر برکت کے دروازے کھلوا دیا کرتا ہے سلے رحمی کرو نمبر چار میرے بھائیوں بڑی اہم عجیب چیز ہے اللہ کے رسول سے سلم نے ساتھ فرمایا تم میں سے جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے کاروبار میں برکت دے آمدنی میں برکت ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزی روٹی میں برکت عطا کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے ذرا سوچو آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ جن کے ماں باپ کتنے دکھی ہیں ماں باپ کس قدر ان کا دل دکھایا گیا ہے ماں باپ کو ناراض کر کے ان کے دل کو دکھا کر کے آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں رشت کی برکت دے گا تو کٹان ناممکن ہے نبی علیہ سرات سامنے ساتھ روایا ہر گناہ کی سزا تو اللہ قیامت کے لیے موخر کر سکتا ہے لیکن ماں باپ کے دل دکھانے کی سزا اللہ مؤخر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق فکرت فرمائے فرمائی کو لہٰذا واتوب نہیں الحمد للہ وقفا وسلام اما بعد نمبر پانچ ہاں، ہاں، رشق کے اسباب میں سے رزق کے اسباب رزق میں خیر و برکت کے ذرائع اور جو اسباب ہیں ان میں پانچواں سبب میرے بھائیوں بہت بڑا عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان توبہ استغفار کرتا رہے توبہ استغفار کرنے میں کبھی کوتا ہی نہ کریں دن میں بھی رات میں بھی اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے حجر کے پہلے کچھ خوشیاں اور تحجد کی نماز پڑھو اور ادان فجر سے پہلے اگر توبہ استغفار کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے نہ رب العالمین نے ارشاد نمایا تو اندیسویں پارے سور سورہ نُہ کی آیت حضرت نوح علیہ سلا تو سلام نے اپنی قوم کے کاروبار کے سوال آمدنی کے ذرائع بند جائیں بنتھوجے کہ ساری مصیبتیں جب آئی تھی تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا بکل تو سگ سے رو رب غفارا السماء لکم جنات ویجعل لکم انہارا میں نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میرے قوم کے لوگوں توبہ استغفار کرو اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ استغفار کرو اللہ آسمان سے بارشیں برسانے والا ہے ساری پریشانیاں تمہاری دور ہو جائیں گی توبہ استغفار کرو ویوم بھی اموال بنی اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد تمہارے مال میں برکتیں ادا کرے گا سنا نبی داؤد کی روایت نبی علیہ سلاد سامر ساتھ نماتے ہیں من لگے من اس وار یاد اللہ منکل بھی وہردو من ہے سنا جاتا تھے وہ من کل ہم من فرجا جو انسان کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور کرتے ہیں ہیں ساری فکر اور غم ختم کرتے ہیں وہ اور اس کے رشتہ کا انتظام وہاں سے کرتی ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا نمبر چھ نبی علیہ و کو نے رشتے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھائی یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری یہ بھی رشتے میں خیر و برکت کا سبب ہے نبی علیہ سراط اسرا اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے نر اعلان کرتے ہیں وید تاج جنا رب کم لین شکر تم لازی دن کم و لین کفر تم ان نازابی شدید میرے بندو یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ ہم تمہاری رزق کو اور بڑھاتے رہیں گے ہم نے جتنا دیا ہے اس سے اور زیادہ دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کیا تو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے اپنا برا وقت آنے کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے نے اعلان کیا یہ شکر گزاری بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے اسی لیے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے تو اس کا صرف ایک ذریعہ ہے اے شکر گزاری نبی علیہ السلام رشاف نماتے ہیں ان اللہ اے ان اللہ اذا ان اللہ لا يبتلي العبد بما اعطاه اللہ رب العالمین بندے کو شروع میں تھوڑا سا مال دے کر کے آدم آتا ہے فین فمن رضیہ بما قسم الله له تھوڑا ہی دیا لیکن بندہ خوش ہے اللہ کا بڑا کرم ہے ہمیں اتنا تو دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یہ اللہ نے آزمایا دے کر کے بندہ شکر گزاری کر کے امتحان میں کامیاب ہوا نبی علیہ رواتے ہیں جہاں اس نے شکر گزاری کیا بارک اللہ لہو فی وہ ساہ اللہ تعالیٰ شکر گزاری شکر گزاری دیکھ لینے کے بعد بندے کو آزمایا بندہ شکر گزار لکھنا اب اس کے مال و دولت میں دو نعمتیں اللہ عطا کرتے ہیں نمبر ایک بارک اللہ رہو اس کے مال میں برکت دیتے ہیں نمبر دو اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتے کا درد رشت کو پوری دنیا کے اندر کشادہ کرتا پھیلا دیا کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے شکر گزاری اس لیے اد قرونی اد قرکم وش قرونی میرے بھنڈو ہمیں تم یاد رکھنا ہمیں کبھی بھولنا نہیں اور میری شکر گزاری کرنا کبھی تم شکر گزاری سے بات تم نا شکری نہیں کرنا اسی طرح سے رشتے میں خیر و برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سب میرے بھائیوں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ذات پر توکل کرے اپنے کاروبار پر نہیں اپنے ہنر پر نہیں اپنے علم پر نہیں اپنے طرح طرح کی تعلیم پر نہیں میں نے یہ کورس کیا یہ کیا یہ کیا وہ کیا جہاں انسان اپنے پر بھروسہ کیا پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کے پٹک دیتے ہیں اسے ہمیشہ انسان اللہ کی ذات پر توقل کرے اسی لیے رب العالمین نے ساتھ روایا وہ ہی پلی اللہ حسن جس نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں اللہ اس کی ساری مشکلات رزق کی مال کی اولاد کی کاروبار کی ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق رسی فرمائے العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے وہ اعمال اپنانے کی توفیق دے جس میں جو خیر و برکت کے اسباب میں سے ہیں اور ان تمام اعمال سے بچائے جو خیر و برکت کو ختم کر دینے والے اور نقصان پہنچانے والے ہیں الہ عالمین بیماروں کو شفاعت پوری عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر دے الہ عالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آوان و انصار جو ہیں اللہ ہر بلا آفت سے محفوظ فرما اور ان سے نیک آمان لے لے اور خصوصاً ہم جس شہر میں رہتے ہیں شارکا کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ہر بلا ہر آفت ہر پریشانی سے ان کو بچا لے اللہ عالمین ان کے خلاف ساری سازشیں ہونے والی نا ہونے والی سازشوں کو ناکام بنا دے ہر عالمین ان سے وہی کام